لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے دوسری سند اور ان کے علاوہ ابو صالح عبداللہ بن صالح نے بیان کیا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عبید اللہ ابن عبداللہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عبداللہ بن ابی ابن سلول کی موت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں جلدی سے خدمت نبوی میں پہنچا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن ابی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں حالانکہ اس نے فلاں فلاں دن اس اس طرح کی باتیں اسلام کے خلاف کی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس کی کہی ہوئی باتیں ایک ایک کر کے پیش کرنے لگا لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کر کے فرمایا عمر میرے پاس سے ہٹ جاؤ اور صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ میں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے اس لیے میں نے ان کے لیے استغفار کرنے اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے ہی کو پسند کیا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا بیان کیا کہ پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے تھوڑی دیر ابھی ہوئی تھی کہ سورہ برت کی دو آیتیں نازل ہوئیں کہ ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھیے آخر آیت وہم فاسقون تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعد میں مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس درجہ جرت پر خود بھی حیرت ہوئی اور اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اکہتر